حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور ملابزہ سے منع فرمایا ملامسہ یہ ہے کہ کپڑے کو چھوا جائے کھول کر نہ دیکھا جائے اور منابزہ یہ ہے کہ بیچنے والا کپڑے کو خریدار کی طرف پھینک دے اور سودا ہو جائے بغیر اس کے کہ وہ اس کپڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چودہ